سیدہ ربیع بنت تو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس برتن میں پانی نکالتی تھی آپ اپنے ہاتھوں پر تین بار پانی بہاتے تھے ایک روایت میں ہے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے تین دفعہ دھوتے تھے پھر تین دفعہ چہرہ دھوتے اور تین دفعہ کلی کرتے اور تین دفعہ ناک میں پانی چڑھاتے تین بار دائیں بازو دھوتے اور تین بار بائیں بازو کو دھوتے حدیث نمبر 648 مسند اڑتالیس مسنت احمد